مالک بن انس نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے یا ایک جوتا پہن کر چلے اور ایسا کپڑا پہنے جس میں باہر نکالنے والے آزاد یعنی سر ہاتھ پاؤں کے لیے سوراخ نہ ہو اور ایک ہی کپڑا اس طرح کمر اور گھٹنوں کے گرد باندھے کہ اس کی شرمگاہ ظاہر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ننانوے